نبنی عرض کی کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرماد دے اور ہمارے رب رحمت اللہمن ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو